عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم سبحان الله يقينا صادقون ایسے رسول آئے لقد جاءكم رسول من انفسكم جڑے تواٹے ہی جن کو دے فرشتیاں جنان کو دے میں نام کو تو کون لگا تواٹی جن یعنی بنی نوائی انسان سبحان اللہ عزیز علیہ ما عمدتم حریص کن علیہ وسلم دو مخصوص سفتان اللہ تعالیٰ بیان اس رسول مہدون مخاطب سب مومنین نزول کے وقت موجود تھے یا نہیں گزر چکے تھے

دکھ وہ سر الفاظ کی تعبیر تو بعد پھر دو لگ اللہ رو رکھ رفو تو بنے رفو دکھ ڈالن والا انہوں آدھے لوگ

آدھے نے فلانے کر رہے ہیں جس لیے دکھ آ جا د جمتا آپ روف رفو تو بنے دو ٹوٹے ہوں انہوں جوڑے یہ رفو

انتہائی تکلیف تکلیف دینی تکلیف تھی تکلیف دینی ہوں ظاہر بات ہے تکلیف انہوں جب محسوس ہوتی تو تکلیف ٹالن اللہ کے اگے فریاد کر تو تکلیف ٹالن والا عزیز علیہ ما عنتم دے مفہوم وچ داخل حریف من علیکم ہرت گالی سکھ لے اون آدھے فلانا حریف سے کی مطلب بہت نعمت جانتا ہے بہتا کچھ جانتا ہے نبی حریف من علیکم توڑتیاں نیمت زیادہ تو زیادہ اللہ کا محبوب پسند کرنا دوست زندگی واسطے دو ہی لمحے لمبے یا دکھ دو ہی حال دکھ دا حال ہے سکھ دا حال ہے دکھ دے حال نو دور کرا دا حال لے آنا اللہ فرماتا ہے میرے نبی دیا دونوں شان اور تھی خود سمجھدار ہو کسی کا دکھ ٹالنا سکھ لے آنا یہ ضروری ہے درد احساس ہو درد نکی ہو درد اور احساس چاہتا ہے پہلو علم علم نہیں ہونا احساس نہیں ہونا دکھ لیا کوشش نہیں کرنی پھر کلنا کہ ملنا کھلے اس واسطے ضروری پہلو ہوے علم پہلو ہوے علم عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم یہ دو تو ادھر رؤوف الرحیم او دو یہ دو میں لفظ پہ دس دوں نبی نو علم بھی ہے احساس سے درد بھی ہے اور پھر ڈالنے دکھ لیا نبی اپنی پوری کوشش کر ہے رب کی بھاوے لے پر نبی اپنے آپ کوئی زور لاؤنے کمی نہیں کرتا یعنی فریاد کرنے اللہ سونے کے اگے کوشش کرنے نبی کوئی کمی فرماندا اینا اسے ہی آیت مبارک دے بیچ بیچ رہو عنوان ثابت ہو وہ دعوی یہ دلیل کافی لیکن اس تو علاوہ ایک مقام ہو اس مقام دی عظمت اس مقام نال سمجھ اگر کوئی آتے کے یہ کچھ کرو چیا ہوں لے چلا جسے کھیل کروڑ کی لوڑ ہی نہیں پی جتنا منکر تو منکر ہونا انہوں بھی صاف مننا پڑے میں تو کافر ہو جائے یعنی یہ اللہ کا وہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول نہیں بنایا نبی ہونے کی کوئی اختلاف آتا ہے رسول کوئی نہیں یعنی صاحب شریعت کوئی نہیں بس حضرت عیسا کے چھ سو سال بعد سید لمبے آتے ہیں دے بارے اللہ تبارک و تعالی بھی دس دیں اور حضرت عیسیٰ آپ بھی دس دیں نبی بھی دعوی کرتا اللہ تعالی بھی دی شان بیان فرما ہے اپنی شان نبی قرآن دستا ہے اپنی شان بھی دستا ہے وہ آپ بھی دستا ہے اللہ بھی بیان فرما وہ کی توجہ رکھتا

ایک علم نحب کے مطابق ایک علم بلاغت کے نحب کے مطابق اور شرط کے مطابق ترجمہ ہوگا میں بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا کیوں کہ انبے ہو یہ ہے مدارے دسی گا مدارے حال سے استقبال تو میں دستا ہے یہ مطلب ہے انبے ہو میں دسنا وا ہوں رہا جی پھر پوچھو گے تو بلاغت کے مطابق کیا مانا ہے یہ تجدد کے لیے آتا ہے مظاہرے علم بلاغت والوں کو مانا بنے گا ذرا علم نال بس رکھنے میں چاہتا ہوں نبے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا یہ ہے تجدد جیسے جیسے وقت میں زمانے میں شدت پیدا ہوتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کو تم آپ کے حالات کی خبر دیتا ہوں اللہ ہوں دو مانے بالکل انوے وقتاً فوقتاً تدریجن تدریجن مختلف احوال و اوقات میں بتاتا رہوں گا ایک مانا یہ علم بلاغت کے نزدیک مانا ہے سرف و راہب کے نزدیک مانا ہے میں دستا رہا گا کی دماغ کا قلو ہے جو تم کھاتے ہوں اسی طرح پھر دو تا کو پھر گزارے ہے گزارے ہے پھر دو ترجمے بلاغت آ رہے اور بلاغت آ رہے جو وقتاً فوقتاً تم کھاتے رہو گے کھاتے رہتے ہو وقتاً فوقتاً جیویں جیویں کھاتے جاؤ گے پوچھو گے تو دسانا دوسرا کھانے ہو تو کھانے رہو گے جڑا کھاؤ گے وما پھر ان سمجھو مات کا خرونا جو تسان چھپا ہو ذخیرہ کرتے ہو ذخیرہ کرو گے یہ پھر مظاہرے ہیں تو بلاغت والے سالی وقت فوکتا جو تخا ذخیرہ کرتے ہو میں کتنے بھی کو اپنے گھر کے کمرے اور قرآن پاک کی اس نظم مبارک سے غور فرماؤ یار کیسے یہ گرد آئی ہیں لگتا ہے سنی مذہب سنی مذہب پرانے چوں یہ ہوئی لگتا ہے شہ ہے اور بغالتا لگنا اور دوسرے مقامات کو غلط فہمیاں لگنیاں

اگے آیا جو تصا ذخیرہ کرا ہے ہے ٹھیک تمہارا وسیع روپ جا ہوا جی کھان کی گل ہے تو یہ مطلب کھان کھانے شہر جانتے ہیں لیکن پینے والی نہیں جانتے اگو اس بڑا بے وقوف ہونا جا جیسی بوجود سے کوب جو تمہارے گھروں میں جی گھروں کو باہر پیاس کے نہیں کمرے پہ جانے ویڑے پی ہو جانے پچھوڑے پہ ہوئے پھر اس کو زیادہ نہیں کیونکہ وہ پچھواڑے ہو گئے یہ مانا اس لیے یہ گلت فہملی اس لیے ٹھیک رہنی سی جی نکل جا کے لب لب پیپ چک کے ویخ ویخ کے دس کے آ سفائی کرے جی گل تھرے میلانے گھر پہ آپ اپنے بچے شریف عبادت خان کھلوتے نے تو گرمانے میں میں تمہیں دستا رہا ہوں ادھر ایک تے پین دا دوسرے احوال کا ذکر جڑا انسان کی ذات نال تعلق رکھتا ہے نہیں کیتا کیوں کہ کھان تو دوجے کا اندازہ پہلا لو پیاس کر لو کوئی عقل بھی استعمال کر لو جو کھان والی چیزاں جان دیں تو پین والی بھی دوائیاں بماریاں سب کچھ سب کچھ ہوں اصل اشارہ ایک تو کی لگا ہے ماتا کلونا جو تھی کھانے ہو رہو گے میں اس دستا رہا گا اس کو مراد ہے تمہاری ذات کو جانتا ہوں وما کرتا خیرون پھر بزرگ سے کم جو تمہارے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے اس کو جانتا ہوں کیا مطلب تے گھر کو جاننا تینوں بھی جاننا تیرے گھر کو جاننا تو دو ہی نارائ نارائ حضرت مولانا مفتی پر کلام چشتی صاحب چہرے جگڑا ہوا جو ہے کلون جو تھی کھانے مرال کی ہے تے حالات ماں ماتا پھر اسے سکون جو تے گھر کیا مطلب ہے میں جاننا جاننا گھر ادھر کوئی بے سمجھے گا جناب وہ کھان والی چیزاں ٹھڈ دے اندر جو پیا ہے وہ جانتے ہیں ٹھڈ جو کچھ ہے انہوں جانتے پر ٹھڈ کی پیڑ نو نہیں لگی جو شہ ہے وہ جان جو کھاتے رہتے ہو وہ جانتا ہوں باہر پی وہ جاننا سابو وائی وہ جاننا بچ چلی گئی وہ جاننا کی ہو سکتا ہے کہ جڑے کچھ حالات ایش ہلاک ناندے وہ ٹھیک کی پیڑ نہیں جی ٹھیک کی پیڑ توجہ ہونا جی پیٹ نو بھی جانتا پیٹ کی پیڑ بھی جانتا جانتا جانتا جانتا جانتا ہے پیٹ کے کے والے والے شہر بھی بھی بھی کھان پینے والی ہر چیزوں دوائیاں اچھا پھر گھر اندر جو رکھتے اتنے سارا کچھ جانتا ہے تو پھر یہ یہ مطلب نکلیا کہ اگر ہر بیٹھ کے یہ ہوئی امت اسی نبی آخ نبی اللہ سی ریکار پلے فریاد کا کر پھر بے وقوف ہوئے گا خزون پہ یاد شرک نہیں نہیں ایسے بہ لو یہ یہ یہ دوروں دوروں دوروں چھوڑ لینا لینا لینا ویخ کر بندے بندے کو ہو ہو ہو سکتا ہے ہے رب پکا شرک شرک جانا وہ اللہ دیا ضرور ہونا سی جی رب کے مقابلے میں گل آؤ یہ مقابلے میں نہیں ہے جو انہیں دسی ہے وہ تابے داری کیوں بول آ رہے میں وہ دستا رہا یہ شریر کا مسئلہ ہوتا کہ فرما میں نماز کا کرتا رہا تھی پڑھ نہیں میں گا خبردار نماز پڑھ کے آیا کرو تو گل ہی کرتے پے نے کھان کی پیڑ گیا گھر کی یہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا سی کہ مت اس کلے چ رہو کہ نبی شرا جانتا اللہ کے حکم جانتا نہ اللہ کے حکم بھی جانتا تیرے حالات قتل کا جواب دے دیا بھائی اگر کسی کے اندر پچھوں سوال اٹھے کہ یار وہ شرح جانتے ہوں تو نبی پاک بھی شرح ہی جانتے سن ہر نبی شرح جانتا ہے وہ کھانا پینا بتانا یہ گھروں میں کیا چھپاتے ہو یہ بتاتے رہنا یہ شریعت کی بات نہیں یہ صرف اپنے مقام اور فضیلت اور شان کے اظہار کی بات ہے کیوں کرتا لگے جی میں دینا وہ رب لو آئیے جی تر لوکی شاپ تیرے دل کی لوکیش شہ تینوں درخت تو پھر سمجھ لسمانہ جی خبر کہ رب کا فرشتہ آ کے سانو شریعت دے گیا سمجھ بھی صحیح ہے اس بار کرو گیا سمجھ ل

کیونکہ یہ تو سوال نبی آدھے شریعت واسطے اپنے کسان کے دعوے کرنے ہوا اس واسطے غیب غیب دیا خبر غیب دے علم کا دعوی کرنا

توجہ نہیں فرمائی نے مطلب پھر یہ ہویا کہ جی تیرے ڈیڈ بھی جاننے ہیں تیری جاننے ہیں تیرے گھر بھی جاننے ہیں تیرے حالات اور گھر کے حالات جاننے ہیں تو پھر سمجھ لے ساری رب نال کوئی ہو گل ہے جی تیری نہیں ایسا جو رب لو خبر تین دیا گے وہ بھی صحیح اور سچی ہوگی اگر نبی اپنے اس موجود لوگوں کے دل نہ کرے لوگ شریعت اس واسطے دل واسطے نبی اپنی شان کا اظہار کرتا اپنی شان کا اظہار کرنا سدکے جا شہد لال سدا گسلی دیشان دے بارے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو مقام دے جو کچھ بیان فرمایا سے تھے کوئی پتا لگ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلا تو تسلیم اپنے ہر امتی دے ہر حال جان دے سن سجنا ادھر جائے گا وہ آیت نبی پاک دے بارے سی حضرت عیسیٰ دے بارے اس آیت مبارک کے اندر صرف نبی پاک کا دسیا گیا اس آیت کے مبارک کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام دے بارے لیکن اس تو حضور دی شان پہ ثابت ہوتی نبی یہ ہوئی نبی یہ ہوئی نبی یہ بھی نال فرما دے مبشر برسولی من بعد اسمه احمد اور لوگوں میں پاک دی بشارت خوشخبری دینا وا میں منادی بن گیا وا اللہ وحدہ الا شریک مولا انہاں دے علم غیب نو انہاں دی غیب دانی نو انہاں لفظاں وچ بیان فرما کے دسیا چھوٹی شاندار انہوں کی بشارت دین آیا ہے جیڑے گھر حالات جانتا ہے محمد عربی پاک کے ہاتھے گھر کے حالات

یہ دوام کے لیے آتا ہے ثبوت کے لیے آتا ہے حدوث کے لیے بھی حدوث کے لیے گزارے وہ آدر میں سارا دینا حسین جمیل نہیں جا لے کے بیوٹی پارلر تو چمکا چمکو آ جائے نا حسین جمیل انہوں آتے ہیں جنہوں لے ہمیشہ سونا بنایا مطلب ایک دو روز تفصیل جہیا لکھی پہ لکھی کہ ہر بندے لکھن والے نواں فائدہ نوی گل رب سونے دیتی اصول قائدے اصول قائدے قوانین ضوابط کے مطابق شریعت کے اصول و فرو کے مطابق گل آئی اس نوی لا دیتی اس کا کیا ہو جائے شکیت دیا کتابوں کے مطابق ہاں جی لغت دیا کتابوں کے مطابق بلاغت کتابوں کے مطابق نہر دیا کتابوں کے مطابق اگر گل نہ ہوئے یار گل بڑی کی پر چلی نہیں گیا جی نہیں رب لے گیا اپنا لے گیا رو رہی صفت مشبہ دباؤ اور ثبوت کے لیے آتا ہے لفظ مشکل نے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ مانا سوکھا ہے سونا انہوں نہیں کہتے جہاں کسی ویلے بار کے موڑ گا اوے گئے گوڑا نہ سونا وہ سونا تیری زبان کا لفظ سونا ہے یہ پنجابی یا صفت سے ہے یہ مطلب یہ مطلب یہ کہ وہی سونا ہونا ہے جنہوں سونے جانے سونا بنایا دسیے پاوے نہ دسیے تا سی نہ آخے گا محمد صاحب سدکے جا لال بریلوی تو آپ فرمان دے بلہ ہوں چاہ سارے بھی شیر کیوں پتا لگا ہے ٹول نہیں اے قرآن کی تفسیر بلہ اللہ قسم کھاتے ہیں بلا سن لے قوم ہی ہی نبی امت امت کامل مرشد پیر جڑا ہے ہے فرماتے ہیں وہ اپنے واسطے واسطے ایویں اپنی اچھا خفی ہی کن لبی جاواں پیر باہو سرکار اپنی گل کرے تو وہ بھی سمجھ ایویں دعوی نہیں میں بیان کر رہا ایک اج بردی ہوتی ایک جگ بردی ہوتی میں بیان کر رہا میں جگ بردی ہے پیر باہو پیر باہو بیان کر ہے وہ کسی بھی بردی جو

اگر باہر ہے تو دلال پگل کفا جن کو بعد کہتے ہیں پیاز سے اولا جب اس کو جانتے ہیں تو بطور اولا یہ جانے کو ہندو کرنی یہ صرف خاصہ خدا ہے اس نے عطا بھی کسی کو نہیں کیا اگر عقائی طور پر بھی مانگو مانو گے تو شکر ہو جائے گا یہ بڑا مہتا ہے کہ اس نال بالکل کوئی شہر ہونا ایس جہاں بھی نہیں یا تو یہ دعویٰ اٹھاؤ جائے گا اگر اس دعوے کو سچا مانتے ہیں تو یہ سارا جگ مشرق ہوتا ہے دور کی سننی دور کی دیکھنی دور کی قدم کرنی اگر یہ نو راستی اللہ بھی شانیاں کسی ہو راستے میں مان لیں ذاتی طور سے بھی مجھے تاہم شرک ہو جانا ہے یہ دعویٰ اگر

بند کر بندہ ہے گیا کر لینا یہ لے روس کا میرا نہیں کر سکتا یہ کتنے گئی گل بھا جی جی گڈری لو روک لیں

پھر اسی سچے ہاں کی رنگنا لکیر مار کے سارا کچھ جو ہو سکتا ہے سونا رب العالمین جی مرد مومن دے دل نو رکھے قسم خدا کر کے آنا یہ گڈی روک آسمان زمین کی حرکت

وکھایا ساڈے دو دل چاہے کر دئیے توچیا پڑھا میں اپنے دل چرادہ کیا سارے بج جان سارے نس گئے تماشا میں سارے جمع آپ نے پھر ارادہ فرمایا سارے پھر وہ گئی

سے امتی کو خوش اور محسوس ہونا چاہیے پریشان اور گھبرانا بھی چاہیے کہ یار پتہ نہیں میں غلط لگا کر نام گمراہ صرف پیروں کا خوش رہنا چاہیے بس صرف گل رہ جاتی ہے